فرمایا آترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمیں میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے